حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شراب پانچ چیزوں سے تیار ہوتی ہے کھجور سے گندم سے جو سے شہد سے اور انگور سے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تراسی